ڈبل ڈبل ڈبل آفیمان ابھی سامنے بھی دیکھ سکتا ہے پیچھے بھی بھی نہیں نہیں دیکھ دیکھ سکتا سکتا اوپر نیچے جب تک موج کرے سامنے بھی اگر دوسرے کو پردہ آ تو آگے نہیں دیکھ سکتا پردہ نہ ہو تو بھی ایک حد تک دیکھ سکتا اس کو آگے نہیں دیکھ سکتا انسان کی دان سے جتنی دور ہوگی اتنی حقیقت سے چھٹی جتنی اللہ کا دوسرا سوال والا ہے سمجھ والا ہے بہت وقت وہ ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہے اور آسمانوں پر جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہے بہت وقت ساتھی زمین پر کالی پتھر پر کالی کی بھی دیکھتے ہیں اور سندروں جیسے سوال والے ہیں اس کی چلنے سی چلے کا ہیں اعتبار ہے کہ دوسری بات سننے کے اعتبار سے انسان کمزور ہے کہیں کی آواز کو سن سکتا ہے سیٹ کی آواز کو بغیر بانستا ہے نہیں سن سکتا اور اگر بانچتے میں کوئی خرابی آ جائے تو نہیں سن سکتا چار پانچ آدمی اگر ایک ساتھ میں بات کرے تو آدمی بات اس سمجھ نہیں سکتا اللہ سے دل یادوا کے اتنا سمان والے ہیں کہ پوری اردو میں جہاں جہاں رہی ہے زمین پر اپنی جگہ پر رہتے ہیں اپنی جگہ بھی چاہیں کہ اللہ جو سن بھی لیتے ہیں اور جان بھی دیتے ہیں یہاں تک جو دنیا اپنی اگر چیزیں میں خیال کرے زبان کے لئے سکتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جان بھی اللہ تعالیٰ کا شروع بہت زیادہ ہے کہ ہر جگہ کی ہر ہے آپ کے ساتھ میں بولے تو اللہ تعالیٰ کے سننے میں جو ہر نہیں ہے یہ ان کے سننے کا کمال ہے اور انسان کے سننے کو بھی لکھ ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی کمال والا ہے اور انسان کے علم میں رخ ہے کمزوری ہے انسان کو موجودہ زمانے میں جو ہو رہا ہے وہ بھی کر دیتا ہے کہ اپنے پاس ہو رہا ہے پورا دکھائی نہیں دیتا کے اندر ایک عورت تو یہ ہے کہ اسے پورا دکھائی نہیں دیتا اس کا یہ ہے کہ جسے پورا دکھائی دیتا ہے اس کی بات یہ نہیں آسان انسان کو پورا دکھائی نہیں دیجیے اس کا جس کو پورا دکھائی دیتا ہے اس کی بات کی ہمارا مسلمان دکھائی دیتا ہے اس کے میں دوسرے بات کا سب سے مسئلہ ہوتا ہے وہ مسلم کرنا چاہتا ہے ایک دوسرا ہے انسان کے لیے یہ جانکاری یہ بات یہ ہے کہ دوسرا انسان کو دکھائی دیتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی بول رہا ہے انسان کو جتنا دکھائی دیتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی بول رہا ہے اس کا کوئی ڈال اسے سمجھانے کے لیے دعوت ہے اس ایم سمجھانے کے لیے ہم لام کرام علیہ السلام کو سلام آئے جو بیٹھ لے رہا ہے وہ پورا نہیں خدا ایک ساتھ اس لیے اس کی رنگیاں آئی ہے بہت میں انسان کا یہ ہوا ہے یہ بہت اچھا اور کمزور ہے میں موجودی دکھائی دیتا ہے بعض مطلب پارن کے سونے کے بعد گھومنے والی بات کسی دکھائی نہیں دی کرنا پر آگے یوجنا ہے موبائل جی آگاہ یوجنا ہے آگے بھی ہو کر اچھے پیش آ جاتے ہیں اور نام چاہیے سرکار کا بنا دیجیے لیکن مجھے پانچ منٹ کے بات کرنے سرکار نہیں چلتا چاہیے انسان کو اپنی موت کے بارے میں نہیں معلوم کرتا ہوا یہ اللہ تعالیٰ تین کے اعتبار سے اس کے تمام والے ہیں آج سے پچاس کروڑ سال کے پہلے کیا ہوا کو کا ہے اور آج سے پچاس کروڑ سال کے بعد کیا ہوگا مجھے معلوم ہے اور اس کی گا کب پیدا ہوگی کب مریض اس کا بھی ہے کہ انسان کا اللہ میں نہیں ہوگا کہ کون کب مرے گا کب پیدا ہوگا بلکہ جب بچوں کے نظر میں روح مانی جاتی ہے کہ فرشتوں سے چند باتیں اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے دیتے تو نیت کی ایک بات یہ ہے اس کی روزی کتنی اور اس کی عمر اس ڈالی جاتی ہے کی وقت یہ لکھوا دیا جاتا ہے اس کی نکالی کم ہوگی ہم سب سے یہ لکھا ہوا کہ وہ اس لیے لکھا ہم سب ہیں کہ ہم بڑے ہوئے ہیں حالانکہ اس سے نکلنے میں جو تاریخ ہے اس سے کمی ہوئی ان ہماری اچھی کی ہے جس میں گزرے کی اس میں کم بات ہوئی اور اس بڑا ہو رہا اور حالانکہ چوٹا ہو رہا جس میں بڑی دکھائی تھی چھوٹی ہوئی اور جس کم ہے اس سے کم ہوئی جس طرح سے کم دے گا جی چلایا بننے والے ہونے کو بات بھی لکھوائی اور بڑھ رہی تھا جو ہے اللہ کا بہت سوال والا اور انسان کے لیے جو ہے یہ بہت ہی ناقص اور بہت ہی کم ہے سن رہا ہوں اور اس کے بیچ میں میں اتنی بات خراب کرتا رہوں گا بار بار جتنی زندگی ہماری اللہ کے حصے کے مطابق ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اتنی اللہ کے ان کمالات سے یہ انسان فائدہ اٹھا اللہ کا سننے کا کمال بجلی کا کمال علم کا کمال یہ تین چیزیں میں نے بتائی اسی طریقے سے اللہ خزانے کے اعتبار سے بھی کمال بڑھ اور انسان کے خزانے کے اعتبار سے بہت چرچا اچھا اور کمزور ہے اس ہی خزانے کسی انسان کے پاس جمع ہو گئے اس کی کوئی حیثیت ایسی خزانے کے مقابلے مثال اللہ کے پاس ہر چیز اللہ کے خزانے میں جو انسان ہر ہے ہر نہیں پانی آگ اور جس کی جماعت دا مہار نیا مکے اور تکلیف جو کس خزانے کا خدا کے پاس کئی طرح کے خزانے ہیں نئے کے بھی خزانے ہیں اور تکلیف کے بھی خزانے ہیں نئے کے خزانے سے جو جنتا ہے ان کا تو آرام سے آ جانے والے رستے پر چلے تکلیفوں کے خزانے سے کرپشن ہو جاتا ہے ان کا کسی بھی محدود راستے کے لیے کسی کو ہم اپنی بات کے اندر اللہ نے سیکھا کہ اللہ کو ہماری تعبیر والے راستے کا ہمیں چلنا محدود والے ہمارے راستے کے ان کو چلنا میرے کام کا ایک زیادہ راستہ صرف مطلب نہیں چلا مندور آنے والے راستوں سے ہمیں چاہتا ہے جی دوا کے جو واپس ہر نئے اڈائی اڈانے میں جو وقت نئے بچوں میں وقت تکنیکی پوری دنیا کے خزانے اگر جمع کر دیں اس کی حیثیت خدا کے خزانوں کے مقابلے میں یہ ستر کے کر کے برابر بھی سر ضلع میں بہت ستر مت کرنے والا دور چاند کے کا بیما رات دل تھا سب سے پور کے ساتھ آئے ایک طرح کا بیمار حاصل تھا اس نے آ کر جو کر کے تقریب تقریباً سمجھے اس کے ہاتھ کے لیے پوری دنیا زمین جو ہے اسی والی ہوتی تھی جو پتا سے میں بات کروائی کہ ابھی کے اندار یہ جیسی بندے اور اوپر جاؤ مچھر کو پر کے برابر بھی زمین دکھائی نہیں دی اتنی چھت مار کر گیند تک پہنچی اور ہم زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنے ندی کا دامن پکڑ کر اس کے آگے پہنچ گیا ہمیں اس سے آگے بھی نکل دی مچھر کے پر کے برابر بھی سردار بات نہیں کرنا اور ہم اللہ کردار بغیر ہم اچھے کو بڑھ سو دیے پہلے سے مچھر بڑھا کر لیے اس کے لیے ہماری سن لائبریل کر رہا ہے بڑھنا تھا گھر سے بیٹھنے والی باتیں موجودہ چاہتی جب کسی کرتے تھے دامن پیسے کیا ہے چاند کی پہنچا زمین پر کھڑے گھروں کے اشارے سے چاند کے دوبڑے کر چاند کو پہنچا اس کا دوسرا زمین پر کھڑے ہوئے چاند کے ٹکڑے کر دے گا جانے کا وقت آیا کہ بھائی لوکل ابھی اور گاڑیاں اسٹیشنوں پہ پھینکتی ہیں کہیں یہ لوکل گاڑی چلتی رہی چلتی رہی ہزاروں ہوگا سال کیا سلام کے زمانے کے لیے محنت کرتے کرتے کرتے اگر پہنچے تو کہاں پہنچے اگر اکثر سیارہ جسے چاند کے اور ہمارے نبی کریم صلی اور علیہ قدم کو جب اوپر جانے کی ضرورت پیش آئی تو پوری دنیا کے بچنے والے انسانوں کی ضرورت تھی میرا جان جانا پوری دنیا میں بچنے والے انسانوں کی ایک ضرورت ہے آپ کے کہ چھوٹے چھوٹے اس کے کے اندر آپ نہیں ہے نہ کچھ پر چہرے پہ اس کے دن کا آپ پہلے بتاؤ آپ کا بیٹے نہ کریں اور سرسر اس کو دیکھ دیا آپ نے نہ موبائل پر آدارت پر یا چورن پر اس کے بچے متعلق کر کے جس کے پاس چلوں گیا ہے وہاں پر گیا ہے قرمے کے دیتے ذکیل بہادر کسی اب تک ہماری سب بہت زیادہ موجود نہیں کرتا معلوم کرتا ہے نوجوان ہے وہ اسے معلوم کرتا ہے یہ اب تک لوگ جائے ہاں اب تک کی میری جو حالت جب تک پہلے جانا تھا اب یہ روزگار میرے گا اور اگلے روزگاری یہ عادت انسان کی علم سے بڑی انسان کی جو کی ہے یہ این سے بڑی ہوئی اس کا یہی جانکاری نہیں ہے پر اس پر آسمان کے ہوا کر آسمان تھا اور دوسرے بات اور آپ آگے جس بن جاتے جو آپ کے رجسٹران بہت بڑا مانکا کاریہ بڑا اگر اتنی پر مار جائے جن چلا ان کا اور سب اگر سرامی سب گرین آپ کے حالات کو گئے بات کے اوپر ہے بھائی کے لیے پڑا گئی ایسے بہت سے لگا کے آواز میں پیسے اوپر کے پیسے جگہ سے مہامار خراب کرے آواز نہیں آس پاروں سے مل جاتی ہے تو خراب مہماری کی ہے آواز کا جانا فیصلوں کا آنا ہاتھ پکڑ لیا چوا کے ہاتھ کے ہاتھ کا ہاتھ پہلے کے بارے میں بتا دیا استعمال کا سوڑا ہوگا پہلے کے برابر ہوگی سہار سب ہوگی چڑھائی ہوگی سماج کے برابر کے برابر بڑوں نے ہمیں پورے لاکھ تم پر علم کر تم میل کو بنے بڑا کرنے کے اندر لندن کی ہماری مسلمت کو یاد رکھنا مندر تو ہم بڑا بننے کے بعد اگر کو بڑا پر نہ چلا سکے تو جتنا چھوٹوں پر بباؤ ہے اس کا اس پر بڑا بننے اسی کسی علاقے کا امیر بننے کی کوشش حالنا سماج ابھی بنا ل کام کرنے سے اللہ کا بڑا بڑا دیا مہلا ہوں کے لیے ہمارا دلہا اپنا کے لیے چھوٹا ہے مہیلا بڑا بندہ دن بس اس کا جو سب اللہ چاہے اللہ کرے وہ سب ہمارا وہ ہمارا ان کا ہم کو اس سر نے کیا سارا یہ بڑی مدد بائک لائن میری طرف ہے لوگوں میں ستالیس ملک کی سرکاری کی طرف سے لوگوں میں سے بیس اور گندگی ہے تو نو نیچے کو گندگی آئے گی نوکر سے ہے ہرتاب کو رکھ آپ کو کہی ہے بائک لائن سے آپ کا سمندر سامان ہاتھ پہ جان اس کے بن کرائن ہے اگر نیامن سنگ متاثر ہے اور اس کے سروس کا طریقے سے مطابق ہے اتردیش کا پروشم گرمنٹ کے خاندان ہو گیا اب کی سکنا کیونکہ ہر ایک سنا نکالی روپئے کا سمبند ہے سنان میں جیل کھانا وی آئی ڈی آئی سمان بھی آرام لینا ہے اگر ہنگانے تو خزانہ ویسے کرنا کو کامیابی اور کرنا ہونا پورا ہے ان کا کر نیامتوں سے ہزاروں کو ہمارا کنیکشن ہو گیا اس کے لیے اللہ نے ہم کو دیا اور دین کرنے کا طریقہ ہے کہ آئندہ آنے والے سارے زمانے اور سارے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ نے انداز صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے سے ہم تک پہنچایا اس کا نام دین ہے اور کامیابی دین ہی کے اندر نے رکھی ہے اور ایک دین کے اندر اللہ نے ناکامی رکھی ہے کو سمجھنے کیا زندگی کرنے کا کہ جو اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیا آئند آنے والے سارے زمانے سارے حالات کو سامنے رکھ کر دیا اس لیے کہ اللہ علم والا ہے آئند آنے والے سارے زمانے اس کے سامنے اور اللہ قدرت والا ہے کہ اس کو اچھی قدرت سے شریف کا ایسا اللہ برابر کروایا وہاں کئی مہینے کو رکھنے والے نکالنے کے لیے پارٹی بھی ہے پارٹی بھی ہے اور باقی کسی مشکل کے لیے بلکہ کوئی ضرورت نہیں جہاں تک کہ ابھی سب نکلنا ہے ایک ندی کا ایک سہیا ایک جگہ کے لمحہ نکلنے کو پتا چلا آپ کے لیے کیا ہے کہ دوسرے لوگ کو دورہ لگائے تو ان کا لگا کریں پہلے ہونا کے سب سے جمع کرے اور جمع کراراضی کا اچھا لوگ یہ دس کسی چیز کسی چیز کے لیے بتا دیں ہم اس مہینہ ساری اس کا اندر بھی کامیابی آ سکتی ہے جب اس طرح ہمارا استعمال کمار کے حصوں کے مطابق پوری روپئے چل رہا ہے اور ان چیزوں کو ان کام کو اس کے اندر ادھر سرکار کا امکان دینا چاہیے کسی بھی لائن کا مالیگا کرنا چاہیے اگر شریر کے خلاف کو نجی وقت کرنا چاہیے تو ہر جگہ سے یہ دیکھنا پڑے گا اس لیے گاڑی اور شریف پر جائے گا اور علاج کے لیے کسی بڑے کریں گے اس کی ہدایت کے ساتھ اس کو کے کرنے کے لیے پڑے گا اس اس کو وغیرہ جو لوگوں سے تو ان کے لوگ نے اور آت نے میرا کہتا ہے اس کو بڑے کریں hotel hotel hotel hotel hotel جس طریقے سے چلائے گا اور جس طریقے سے استعمال کرے گا اس لیے چارج کرنا ہے جس طریقے سے اس طریقے سے کریں گے اور اس کے معاملے گیسیں گے تب بھی کریں گے ایک ایک دن شراب کیے گئے طبیعت ہو جائیں گی اس کو ہم کہیں گے کم پچاس پیسہ ہم لے کے بائک مر تیار کا پتا کا تیار نہیں گاڑی کرتے ہیں لکھنے چرچ مرمچہ کے شروع سے آرام ہے منصوبے مسئلہ ہمارا حالیہ ہے اس کے اجاری کو پورا کر کے اگر ہم ہارے قدم دیکھیں اور اس کے اجاری کو توڑ کر اگر ہم اسکول ہوئی ہوا ہمارے یہاں رکس کا پورا ہونا بڑی کامیابی ہے ہمارے ہر چیزوں کا ہاتھ لانا یا ڈگریوں کا احکامات پر حالات کو برداشت کر لینا یہ ہماری کامیابی ہے حالات کی وجہ سے احکام کے اندر کر دینا یہ ہماری ناکامی ہے ہم احکامات کی وجہ سے حالات کو برداشت کریں گے تو ہم حالات کی وجہ سے آسامات کو بتائیں گے اسی طرح قربانی ہے ہماری کامیابی کو اندر ہے جان کی قربانی ہو مال کی قربانی ہو جذبات کی قربانی ہو کی قربانی کے اندر انسان کی کامیابی ہے کہ یہ انسان اللہ کے حکموں پر قربان ہو انسان اللہ کے پر قربان ہو یہ جمادار کون جماعت یہ زمین اور پتھر بندی سب کی ہے یہ قربانی پیش کرتی ہے اپنی نباتات کی چھوٹی وغیرہ بنتی ہے زمین جو ہے کے اوپر چل پاتی ہے کبھی دیر چیزوں کو قربان سنتا ہے قربانی دیش کرتی ہے بہت زبانی دیش کرتی ہے ساری قربانی پیش کرتا ہے گروج کی قربانی پیش کرتا ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی زبابار سب اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو اس کو لگاتار سمجھنے والے اور پھر یہ لگاتا ہے قربانی پیش کرتے ہیں مجھے کہا کہ یہ اپنی قربانی کے اس طرح احوالات کی پرورش پردرش ہو کے اعمالات کا رکھتے ہوئے بارش ہے اور یہ احوان کے لیے لگاتار موجودہ یہ کم ان کی بکری ان کی جانور یہ سارے اپنے قربانی پیش کر کے گئے انسان اور ان آدھا اور شروع میں پوری بہت تعداد ہو کے جو سرکار ہے ترقی کے بعد ہوئے جماخات ہوئے نبات کے لیے جبات کے ہوئے ایوانات کے لیے اور نبات ایوانات کا کنوانے پیش کرنے کے نکال کے لیے اب یہ سامان کشکی کے لیے سب کے لیے قربان ہو اس کو مانا جو ہے تو محدود خاتون کے لیے قربان ہو گیا اور شیخ نے لوٹے کو توڑ دیا نہیں جو انسان دنیا میں یہ قربان ہو گیا اتنا دیا سب کے لیے قربانی پیش کرتے تھے ہر ایک پورا کبن بہت زیادہ اچھے کسی کو قربان ہونا چاہیے اس سے آگنا رشو کے لیے اس سے آنا کوئی ہے اس سے آنا بھی رشیت ہے جو بہتر تیرے رام نے تو پولیس کو سب کو سوچا کرا دیا اندر کمپور دنیادی چیزوں پر ہے دنیادی چیزوں کو کمسٹرا پر یہ سارے پریشر تیرے کام کرنا ضروری ہے اس لیے کیونکہ دنیا تیرے لیے پہلے کی ضروری چلتا ہوا جو اگر کوربان ہونا ہے میرے لیے کوربان ہوگا بہت کے اندر اگر آپ کو چلتا ہے اور اپنے سنکٹ میں وہ اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے قربانی کو پیش کرتا ہے ہر آدمی قربانی کو پیش کرتا ہے میری جان کا خدا تیری لیے قربان میرا مان ہے خدا تیری لیے قربان میرے جذبات ہے خدا لیے قربان اللہ کے لیے جتنی قربانی دی جائے گی اس کا میرے کرتا دیکھا جائے وہ قربانی اللہ کے کہنے کے مطابق سنیاسی پانچ بھی ہو اور مطلب جیسے پوران کے اندر جو پورا امریکہ میٹر دو ہزار سب کسٹرک جا کے سب کرنا پڑھ رہا ہے سردی کا جو لگے اس کا بھی خیال وقت گہری سردی وغیرہ بھی جتنی تمہاری بس میں ہے اتنی تمہیں ظاہری اسباب کے اندر میں لگنا پڑے گا کو ظاہری اسباب کا محتاج نہیں لیکن ہم نے بنا دیا بھائی ظاہری اسباب کو مکھی یا چھوڑ کے منگا میں مل جاؤ ان ملکوں کے یا تو ظاہری اسباب کو اتنے تک لگ جاؤ کہ جو کچھ ہے اور یہ سپاہی نہیں آتے اس کو بھی اتنے مدہوش ہو جاتے ہیں کہ ظاہری اسباب کو بالکل رات مار کے بہت سے مدد سب یہ نکلتا دونوں چیزوں دونوں غلط دونوں غلط سویدھا بیچ کا راستہ مزرت قربانی بیچ کا راستہ متاثر قربانی ساحلی اسباب اور مسائل کو بالکل کے لیا جس نے بیکار کہا وہ غلط ہے اللہ نے حضرت علیہ السلام کی کشتی بنوائی نہیں بنوائی حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لوہے کی زیر بنوائی نہیں بنوائی جو اکرم اللہ علیہ وسلم نے سلم کے موقع پر دور نہیں حید اپنے ظاہر اس کا بےکار ہوتی اللہ ایسا کیوں کرتا اور اللہ نے کیوں کرتے یہ تو میں ملنگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کے کام میں لگ کر بالکل ملنگ بن جاتے ہیں مانتے نہیں کسی چلو بھیا ملنگ ہے کسی کا بچہ بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں چاہیے اور کہتا کیا ہے کہتا کیا ہے اگر بھی حضرت کبھی نے خرچہ نہیں کیا تھا تو تین تین دن کے ساتھ آئے تھے تو میں بھی اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا اچھا ہے ساتیں آئیں گے تو اللہ جی نے بجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس بات کو بتا رہی ہے کہ حضرت کبھی جیسے دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں حضرت فاطمہ کہیں میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں گویا بدبان ہاتھ میں اپنا حق بیوی نے پڑے گا نہیں لے گا تو الگ موجود بھی رہو اس کو ہم بس بتیس وقت نہ ملے لیکن بیان اس لیے کر دیا تاکہ مجھے پالا پڑ جائے تو تم سمجھا سکو اب تمہارے سمجھنے کی میں کہہ دوں تمہارے سمجھنے کی میں یہ کہوں کہ صاحب نے کتنی اچھی بات کہی بیوی بچوں کا پالنا بہت ضروری ہے اور کاروبار کے کرنے میں بھی بڑے سب نے منع نہیں کیا اور ظاہری اسباب اور وسائل کی صاحب نے بہت بڑی اہمیت بیان کر دی دینے بھی بتا دی کشتی بھی بتا دی دینے بھی بتا دی اب یہ قسم اس کی بات کو لے کر اور کہیں گے اسباب وسائل میں لوگوں کیا چیزیں اور کیا تین چیزیں خامہ کی باتیں چل جا ہم نے تو لندن میں بات سنی ہے دہلی کے مرکز کے آدمی کی کسی کی تقریر بگھار رہا ہے تو ان سے کیا ہوتا ہے ہمیں تو اس کی پسند آئی ایک آدمی بیمار تھا لوگ بتا رہے تھے اس کو فلاں کڑمی دوا پلاؤ اس کو فلاں انجیکشن دو اس کو وہ سارا سنتا رہا ایک آدمی کنارے پر کھڑا کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ اسے سوجی کا گرم گرم حلوہ کھلاؤ تو لیٹا لیٹا وہ یہ کہنے لگا تم سب اپنی اپنی کہہ رہے تھے اس کی جو سنو وہ کیا کہہ رہا اب یہ میری مہنگے بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے جو بات میں میں نے بیچ کہہ نہیں کہ ملنگوں کے لیے دو چار ملنگ اس میں بھی ہیں میں جانتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا دو چار ملنگے کے لیے بات نہیں جن کو میں نہیں جانتا ایسے ہوں میرے محترم دوستو بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ضروری قرآن نے کہا حدیث کاروبار کا کرنا بھی لیکن میری بات کو یاد رکھنا دین کب بنے گا دین کب بنے گا جب اللہ کے حکموں کے مطابق ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو دین بنے گا رشوت کے پیسے لا کر بیوی کو کھلا رہا کہہ رہا ہے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں کر رہا ہے حرام اور نام رکھتا ہے اس کا فریضہ حرام کا نام فرض رکھ دیا کتنا بڑا شیطان کا ہے مطلقاً بیوی بچوں کا پالنا دین نہیں مطلقن کاروبار کا کرنا دین نہیں یہ سب دین اس وقت بنے گا جب اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو ایک بات دوسری بات جیسے بیوی بچوں کا حق ہے جیسے ماں باپ کا حق ہے جیسے اپنا حق ہے اپنا بھی حق ہے اپنی آنکھوں کا بھی حق ہے جو نے نہیں سوچا اس کو پھر اکرم فرمایا کہ تیری آنکھوں کا حق ہے سو لیا کر جو آدمی بیوی کے قریب نہیں پھٹکتا تھا ساری رات نماز پڑھتا تھا جو آدمی اس کو فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی کچھ حق ہے ایک آدمی بالکل نہیں ملنا نہیں جلنا فرمایا ان لگی سوری کا حق ہے تیرے والوں کا کچھ حق ہے ایک آدمی کھانا پینا کیا بس ہم تو روحانیت کے لگے رہیں گے فرمایا ان جیسا کہ کا حق ہے تیرے بدن کا بھی تجھے حق ہے یہ سارے حق ایک جگہ امام مسلم اللہ علیہ نے جمع کیے ان سوریہ سوری کا علیہ کا ہفتن ان سبھی کا علیہ کا ب ب ان ان نلی نلی کا کا کا کا علیہ علیہ حتن یہ سارے حقوق بتائے لیکن میرے محترم دوستوں اللہ کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں اب یہ حقوق جو کہ اپنے طبیعت کے موافق تھے وہ تو سارے لے لیے اور جو حقوق اپنی طبیعت کے خلاف تھے اسے چھوٹ دیا تو یہ چیز ترتیب سے نہیں ہوئی یہ چیز ترتیب سے نہیں ہوئی ترتیب سے کب ہوئی ایک طرف اللہ کا حق ادا ہو ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو اور ان گروہوں کا حق ادا کرنے کے ساتھ قرآن کا حق ادا ہو دین کا حق ادا ہو اور اس کے ساتھ پھر اور بچوں کا حق ادا ہو پھر ماں اور باپ کا حق ادا ہو پھر اپنے بدن کا حق ادا ہو پھر اپنی آنکھ کا حق ادا ہو پھر اپنی بیوی کا حق ادا ہو یہ سارے حقوق کی رعایت کے ساتھ یہ آدمی چلا اور اگر جتنا میٹھا میٹھا جو تھا وہ تو ہب ہب کر چلا گیا اور جتنا طبیعت کے موافق طبیعت کے خلاف کڑوا کڑوا ملا اسے چھو کر چلا گیا تو یہ چیز ٹھیک نہیں چلی یہ چیز ٹھیک نہیں چلی اس بنا پر یہ جو ہمارا تربیت کا کام ہے بہت اعتدال اعتدال کے ساتھ کے ساتھ نہ تو آدمی اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے ظاہری اسباب اور وسائل کو بالکل ترک کر دے اور نہ آدمی ظاہری اسباب اور وسائل کے اندر اتنا گھس جائے کہ جس کام کے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مقصد زندگی بتایا وہ بالکل چھوٹ جائے اب میں مجھے وقت کم ہے میں بالکل آخری نچوڑ لا کے بتا دوں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہم اس دنیا میں کیوں آئے دنیا کے لیے قربان ہونے نہیں آئے پاکستان ایک عہدوں بجلیوں پیسوں ڈالروں اسٹرلیوں کے لیے قربان ہونے نہیں آئے ہم دنیا میں ان چیزوں کے لیے نہیں آئے یہ تو ہماری ضروریات ہیں اس میں ہمیں لگنا ہوگا بقدری ضرورت ہم آئے ہیں ایک بہت بڑے کام کے وہ دو کام ایک تو خدا کی عبادت اور ایک دین کی دعوت اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصدی زندگی ہے عبادت نما خلق کی زندہ بندینس کا لیا بجے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصدی زندگی ہے وہ ہے دعوت یہ ہمارے دو مقصد ہیں عبادت کے معنی خدا کی بات کا ماننا اور دعوت کے معنی خدا کی بات کو دوسروں سے منوانے کی کوشش کرنا یہ دو ہمارے کام ہیں اس کے لیے خدا نے ہم سے پیدا کیا ہمارا جاگنا ہمارا سونا ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری پوری زندگی ہماری ساری صلاحیتیں ان دو باتوں پر لگیں گی ایک تو عبادت اور ایک کل خود سبیری حضور و کہہ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا راستہ ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں اور میرے پیچھے چلنے والے یہ دعوت کی امت پر آئی اور عبادت کی امت پر آئی بندہ ہونے کے اعتبار سے بندے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ہونے کے مقصد دعوت یہ ہے ہمارا مقصد زندگی لیکن ہم دن رات ان دو کاموں میں لگے رہیں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا فرشتہ نہیں بنایا ہمارے ساتھ ضروریات اللہ نے کھانے کی پینے کی بیوی کی بچوں کے کاروبار کی رکھی ہم کو اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا اس بنا پر ہمارے ساتھ ضروریات لگ رہی ان ضروریات میں ہمیں لگنا ہے بقدر ضروریات میرے محترم دوست میری آخری باتوں کو یاد رکھنا ان میری آخری باتوں نوٹ کرو دل میں بٹھا مقصد زندگی ہے خدا کے دین کا کام کرنا اور خدا کے دین کے کام کے ذریعے دو باتیں عبادت اور دعوت یہ ہمارا مقصد ہی ہے اور کاروبار اور گھر جو ہے یہ ہمارا ضرورت زندگی ہے مقصد ہے اس ضرورت پہ ہم لگے بقدر ضرورت اور باقی ہماری ساری طاقت لگ جائے مقصد پر اس کے لیے ہماری جان کے قربان ہو ہمارا مال کے قربان ہو ہمارا آرام کے قربان ہو ہماری راحت کے قربان ہو شریعت کے حدود کی رعایت کے ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اچھا اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم زندگی کو دیکھیں ہمارے لیے نمونہ ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے اندر یہ ترتیب چلائی دس سال مدینے کے دیکھ لو کتنی مصروفیت خدا کے دین کے کام کی صحابہ کو تھی کتنے سفر ہوئے بدر ہے عہد ہے خندق ہے خیبر ہے بہت سارے سفر تمہارے سامنے مدینہ منورہ میں جب رہے تو اس وقت باہر سے آنے والی جماعتوں کی تعلیم اور تربیت ان مدینے والوں بلڈنگ میں باہر سے آنے والی جماعتوں کا کھلانا اور پلانا ان مدینے والوں بلڈنگ میں باہر اللہ کے راستے میں جب جاتے تھے تو اس کا خرچہ ہر ایک کا اپنے اپنے ذمے تو جان مال کی قربانی باہر سفروں میں بھی لگی مقام پر رہتے ہوئے جان مال کی قربانی لگی اب کاروباری اور گھریلو لائن بھی ان کی تھی اس کو انہوں نے بالکل ختم کیا ہو ایسا نہیں ایسے کاروباری تھے جو آپ سب سے زیادہ بڑے کاروباری اور ایسے غریب بھی تھے ان میں بھی جو آپ سب سے زیادہ غریب لیکن دین کا کام سب نے مشترک ہو کر کیا ایسے بڑے مالدار حضرت طلحہ تھے کہ انتقال پر تین کروڑ کا ورثہ ہوا اس دور کا اور حضرت زبیر کا پانچ کروڑ سے زیادہ ورثہ ہوا اتنے بڑے مالدار اللہ کے جیت پر اپنی جان لگا دی اور ایسے ایسے غریب کے انتقال کے بعد کفن کا کپڑا اس غریب کے پاس نہیں دوسرے غریب کفن کا کپڑا دے رہا ہے تو سر جانک رہے تو پیر کھل گئے وہاں پر پتے ڈال دیے گئے ایسے غریب ہے جان دے رہے ہیں دین پر اور ایسے مالدار ہیں جان دے رہے ہیں دین پر مشترک سب اس طریقے سے انہوں نے خدا کے دین کا کام کیا اتنی مصروفی جانی اور مالی قربانی کی ہوئی بیچ میں سلوٹوں کے اندر انہوں نے اپنے کاروباری لائن کو بھی دیکھ لیا اور اپنے گھریلو لائن کو بھی دیکھ لیا جب اس ترتیب سے وہ چلے تو اللہ نے ہر لائن کی برکتیں اس دنیا کے اندر ہی کھول ہر لائن کی برکت دیکھو ان ملکوں کے اندر جو فراوانی ہے مادیات کی یا غذاؤں کی اگر حکم الہی کو توڑ کر بھی حاصل کی جاتی ہے تو یہ برکت نہیں سمجھنا اس کو یہ مہلت ہے خدا کی طرف پتہ نہیں کس دن کی جی اس کو کیا خطرہ اور کسی نہ کہیں سلسل کی ترتیب سے جو چیز آئی تھی وہ برکت ہے حکم الہی کے پورا کرنے کے ساتھ جو ملے تو برکت اور حکم الہی کو توڑ کر جو ملے تو محلت ہے دولت کا خطرہ ہی خطرہ ہے اور برکت کے ہی نعمت اسے یاد رکھیے اس خرابانی سے دھوکے میں مت آ جانا کنیکشن اگر خدا کے تکلیفوں کے خزانے سے ہو رہا ہے تو اسی خرابانی کے اندر دلوں میں چین نہیں ہے یاد رکھنا اگر دین داری ہے تو چند نعمتیں تو اللہ دنیا میں دی دے گا ایک نعمت تو دن کے سکون کی خدا دے گا یاد رکھیے دین کے ساتھ چند نعمتیں تو دنیا کی مر جائیں گے بات والی تو آپ کے بہت سے سنی جنت کی میں نے سنا دی قبر کی بہت سی آپ کی سنی میں دنیا کی بھی تھوڑی سی سنا دوں اگر دین ہے تو ایک نعمت تو ملے گی دل کا سکون دوسری نعمت ملے گی ہر لائن میں برکت تیسری نعمت ملے گی دعاؤں کی قبولیت چوتھی نعمت ملے گی انسانوں میں محبوبیت دین والا دوسروں کا محبوب ہوتا ہے دین والے کے دل میں سکون اور چین ہوتا ہے چاہے وہ کچے مکان میں ہوں دین والے کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اور دین والے کا ہر معاملہ دعاؤں سے پورا ہوتا ہے اور بے دین والا ان چاروں نعمتوں سے محروم ہوتا ہے بغیر دین کا بے دین آدمی کے دل میں سکون نہیں ہوتا بےدین آدمی کی چیز میں برکت نہیں ہوئی بےدین آدمی کی طبیعت دعا کی طرف نہیں چلتی اور بےدین آدمی دوسروں کا محبوب نہیں بنتا لیکن ایک میری بات یاد رکھنا کہ دین کی جو میں نے جو میں نے خوبیاں بتائی دین کی جو میں نے نعمتیں بتائی دنیا کے اندر یہ اس دین کے ساتھ ہے جو دین اصلی ہو اور اگر دین ویجیٹیبل اور نقلی ہو اس کے ساتھ یہ نعمتیں نہیں ہیں تم لوگ لو منصب چیز لیا ہے تم فخر ختم کرتے کرتے اب میں اصلی نقلی پہچان بتا دوں وہ دین اصلی ہے جس کے اندر دین کے کام کرنے والے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ رہے ہوں دنیا کی کوئی غرض نہیں اور وہ دین نقلی ہے کہ جس میں دین کے کام کرنے والوں کے اندر دنیاوی اغراض آ جائیں مال کا حاصل کرنا یا بڑائی کا حاصل کرنا یا اپنے جذبات پر چلنا اگر یہ ہے تو پھر دین اور اگر جان کی قربانی کر رہا ہے مال کی قربانی کر رہا ہے جذبات کی اتنی قربانی کر رہا ہے کہ مکہ چھوڑنا پڑا تو مکہ چھوڑ دیا اتنی بڑی قربانی مکے کو چھڑوا دیا تو چھوڑنے کو تیار ہوں گے خدے دیا کہ موقع پر عمرہ چھوڑنا پڑا تو عمرہ بھی چھوڑ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر یمن جانا پڑا حضرت باز میں جبل رضی اللہ تعالیٰ رو اور ان سے کہا گیا جب واپس لوٹو گے تو میری قبر پہ سے گزرو گی تو حضرت ماد میں جمعر کے آنکھوں آپ سے بھی لڑیاں جاری ہوگی کہ میں حضور کی خبر میں لوٹوں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سے بھی یوم قیامت کے یا من کام خیش ہو قیامت کے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تقریر والے ہوں چاہے جہاں کے رہنے والے ہوں چاہے جو کوئی ہوں اس لیے تم گھبراؤ مت میرے دین کو لے کر میری شہبت کو چھوڑ کر تم جا رہے تو دین کے لیے جذبات کی قربانی جان کی قربانی مال کی قربانی صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ میں نے دین کا جان کیا تو میری دنیا کتنی قربان ہوئی اور آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دین کے کام سے میری دنیا کتنی بنی اللہ بھائی مجھے بھی معاف کرے اللہ تمہیں بھی معاف کرے قربانیوں کا ارادہ کر لو اور ترتیب صحابہ والی لے لو اور صحابہ والی ترتیب کیا ہے میرے بھائی ہم یہ طے کر دیں کہ جب تک جیئیں گے اس وقت تک اللہ کے دین کا کام کریں طے کر دو آج اس وجہ سے نیت کر لو کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر آج کی تاریخ کے بعد رہیں گے ہم دین کے ہادم بن کے رہیں گے اور ہم پیر کے کام کو کرتے ہوئے مرنا ہے ہمیں مرتے مرتے کر اور کرتے کرتے مر ہمارے ہاں کوئی ظاہر نہیں ہمارے ہاں کوئی نہیں ظاہر ماں مجرم پر کہتا یا پیر کے یقین بنا سبھی سننا سنا بہن تم یہ تو اپنی نیت کر لی لیکن اس کے ساتھ کاروباری گھریلو لائن میں لگنا ہے بقدر ضرورت بس اب اس کی ترتیب ہمارے بزرگوں نے جو بتائی وہ یہ بتائی کہ سال کے چار مہینے اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کے اندر گزرے اور آٹھ مہینے کاروباری لائن گھریلو لائن اور مقامی دینی لائف یہ دین کا کم مقام خراب کرو گے تو دینی بہت سی ضرورتیں آپ تک سے وابستہ ہوں گی تو مقامی دینی لائف نیت رہ کر آٹھ مہینہ کر لی اور چار مہینہ خارش اللہ کے لیے ملکوں میں صوبوں میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جیسا مشورہ ہو جائے اس طریقے سے نکل جائے بس یہ نیت اگر کر لی تو ایک دن اللہ آپ اور ہم کو وہ دکھا دے گا کہ ہم آپ خالص دین کے لیے ہوں گے اور دنیا پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوں دنیا بھی وشے ہوئی دنیا تو قدموں پر رہی گی انسان دنیا چھڑواتے نہیں آپ سر پر یہ جڑ چکی ہے دنیا اس کو پیروں پر رہے ہے جائے گی کہیں نہیں ہو مت گھبرائی دنیا جائے گی کہیں سر پر جو ہے نا اسے پیروں پر رہے ہے اور جو منہ کے آگے ہے دنیا اس کو پیچھے کروائے وہ پیچھے ہی پیچھے رہے ہم کہتے ہیں دنیا کو پیچھے رکھو آگے مت کرو ہم کہتے ہیں دنیا کو سر پہ لے چڑھاؤ پیروں پہ ڈال دو اس کے لیے چار مہینہ سالانہ کی میرا خیال یہ ہے کہ یہ مجمع نیت کر دے ہے تو چھوٹا سا مجمع لیکن سالانہ چار مہینے کی نیت کرے گا تو یہ کروڑوں سے لاکھوں سے چار مہینے وصول کرے گا سالانہ کے اب کون کون تیار ہے چار مہینے سالانہ کے لیے ذرا میں دیکھ لوں اپنی آنکھ سے نام نہیں لکھنا کون کون تیار ہے سالانہ چار مہینے اللہ ہے اللہ کی بھی جزائے اللہ کی بھی جزائے بہت اچھا اب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم دعا بھی کریں گے کہ جنہوں نے سال کے چار مہینے کی نیت کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے خدا کی آسانی فرمائے بغیر کچھ نہیں ہے ڈبل ڈبل ڈبل ڈاٹ اٹھب لیگ ڈاٹ کام تو وائروا ہوگی